بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اذا الشمس كورت جب سورج لپیٹ لیا جائے گا النُّجُومُ ادنت اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ اور جب بیانے والی اونٹنیاں یوں ہی چھوڑ دی جائیں گی وَإِذَا الْوحُوشُ حُشِرَتْ اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور جب سمندر آگ ہو جائیں گے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ اور جب اس بچی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا قتلت کہ وہ کس گناہ کے سبب قتل کر دی گئی وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اور جب اعمال کے دفتر کھولے جائیں گے وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ اور جب دوزخ بھڑکائی جائے گی وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ اور جب بہشت قریب لائی جائے گی عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ پس میں ان ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں الجوار کنس اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں اذا اور رات کی قسم جب وہ پھیلنے لگتی ہے والصبح اذا تنفس اور صبح کی قسم جب وہ نمودار ہوتی ہے انہو لقول رسول کریم کہ بے شک یہ قرآن اس فرشتہ عالی مقام کا سنایا ہوا پیغام ہے جو صاحب قوت ہے مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا ہے ثم امین سردار ہے ساتھ ہی امانت دار ہے وما صاحبكم بمجنون اور مکے والوں تمہارے رفیق یعنی ہمارے پیغمبر دیوانے نہیں ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينَ اور بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ اور وہ غیب کی باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں وما هو بقول شیطان الرجیم اور یہ کسی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے فأین تذهبون پھر تم لوگ کدھر جا رہے ہو ان هو الا ذکر للعالمین یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے لمن منكم ان يستقيم یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ چلنا چاہے وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين اور تم لوگ کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ رب العالمین چاہے